آیت الکرسی کا منفرد و با کمال ترجمہ از حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے قرآن مجید کا ایک اردو ترجمہ سب سے منفرد ہے اس ترجمے کا کمال یہ ہے کہ یہ تحت اللفظ ہے یعنی جس ترتیب سے قرآن مجید کے عربی الفاظ آئے ہیں یہ ترجمہ اسی ترتیب کے مطابق چلتا ہے مثلا قرآن پاک کا پہلا جملہ ہے الحمد اس میں چار الفاظ ہیں نمبر ایک ال نمبر دو حمد نمبر تین لام نمبر چار اللہ اب تحت اللفظ ترجمہ بھی اسی ترتیب سے چلے گا پہلے ال کا پھر حمد کا سب تعریف واسطے اللہ کے یہ ترجمہ حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اسی ترجمہ سے آیت الکرسی کا ترجمہ پیش خدمت ہے آپ اوپر آیت الکرسی کے عربی الفاظ لکھ لیں پھر نیچے ترتیب سے یہ ترجمہ لکھتے جائیں تو آپ کو ہر لفظ کا ترجمہ معلوم ہو جائے گا اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ زندہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند واسطے اسی کے ہے جو کچھ بیچ آسمانوں اور جو کچھ بیچ زمین کے ہے کون ہے وہ جو سفارش کرے نزدیک اس کے مگر ساتھ حکم اس کے کہ جانتا ہے جو کچھ آگے ان کے ہے اور جو کچھ پیچھے ان کے ہے اور نہیں گھیرتے ساتھ کسی چیز کے علم اس سے مگر ساتھ اس چیز کے کہ چاہے سما لیا ہے کرسی اس کی نے آسمانوں کو اور زمین کو اور نہیں تھکاتی اس کو نگہ بانی ان دونوں کی اور وہ ہے بلند مرتبہ بڑا